استغفار پر عظیم انعامات حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بندے نے ایک گناہ کیا فوراً نادم ہو کر عرض کیا اے میرے پروردگار میرا گناہ بخش دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے پھر اس نے گناہ کیا اور پھر ندامت ہوئی اور کہا اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور نادم ہو کر کہا اے میرے رب مجھے معاف فرما اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے اے بندے تو جو چاہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا فائدہ تو جو چاہے کر کا مطلب یہ ہے کہ تو جب تک اس روش پر رہے گا کہ ہر مرتبہ گناہ سرزد ہونے کے بعد ندامت کے ساتھ توبہ کرتا رہے تو میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربی عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك